حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور شکار کو پکڑ لیتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے ذبح کر سکوں تو کیا میں اسے تیز دھار پتھر یا لکڑی سے ذبح کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا جس چیز سے بھی ہو سکے خون بہا دے البتہ اللہ عز و جل کا نام ضرور لے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھ